سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے حدیث نمبر تینتیس سو انچاس مسند احمد